فلا نے یہ انقلاب آخری کتاب بھیجی تھی کہ انسان پرستی نہ رہے انسان دوسرے انسان کے فیصلے کے سامنے نہ چھوٹے پوچھے کہ یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں سند کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی کوئی نہیں سمجھ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے ابھی تو وہ فرما دیں گے کہ صاحب فلاں صاحب فلاں کتاب میں دیکھا ہے فلاں صاحب نے فرمایا ہے میں نے فلاں مولوی صاحب سے سنا ہے اللہ توانل کافر کہنے لگے یہ ایک عجیب بات ہے ان کو پار کی آپس میں یہ روز لڑتے رہتے ہیں جھگڑتے رہتے ہیں وہ تو تو چھوڑیے ان مولوی صاحبان کے جتنے آپس میں مناظرے ہوا کرتے تھے مباحثے ہوا کرتے تھے وہ اب اس شکل میں نہیں ہوتے اب پولیٹیکل پارٹی کی شکل میں ہوتے ہیں وہ وہی کچھ رہا ہے بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں لیکن آپس میں ان کی جو دشمنیاں ہیں وہ آپ کو معلوم اس حد تک آپس میں ان کی عداوتیں ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ مولانا شاہ احمد نورانی وہ بیان جو شائع ہوا ہے اخبارات میں دلو اسلام میں بھی شائع ہوا ہے انہوں نے یہ کہا یہ ہے کہ ہم شاطمے رسول کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے شاطم کے معنی ہوتا ہے گالی دینے والا کون ہے شاطم رسول ان کے اپنے فرقے کے ثواب باقی سارے جتنے بھی ہیں اسے شاطم رسول انہوں نے کہا ہے کہ ہم کعبے کے اندر وہاں یہ نجدی ہے نا یہ جو سعودی عربیہ والے موجودہ حکمران ہیں یہ حمبلی یا نجدی کہلاتے ہیں اہل حدیث فرقہ یہ لوگ جو ہیں یہ بریلوی یہ انہیں بھی شاطم رسول کہتے ہیں انہوں نے اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ ہم تو مکے میں ان نجدی علماء کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنے کو تیار ہے یعنی آپس میں یہ کیفیت ہے ایک دوسرے کی قرآن عجیب بات کہتا ہے کہ آپس میں تو ان کی یہ کیفیت ہوتی لیکن جب آپ خدائے واحد کی طرف آواز دیں تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں مخالفت کے لیے عجیب چیز یہی بات تھی وہاں اتنے قبائل تھے اربوں کے سو سو سال کی جنگ لڑا کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قبائل خود وہاں کے مدر پرست طبقہ عیسائی اور یہودی اور مجوسی یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ برسر کر رہا کرتے تھے اتنی مخالفت ایک دوسرے کی لیکن حضور نے جب یہ آواز بلند کی ہے خدا واحد کی طرف دعوت دینے کی قرآن کی آواز یہ انقلابی یہ سارے متحد ہو گئے تھے ان کے خلاف اور ہر دور میں یہ ہوتا ہے عزیزان جانے تعجب تو آپ کو ہوتا ہوگا میں کبھی میں نہیں درمیان میں لایا کرتا اس نسبت سے لانا پڑتا ہے پرویز صاحب کی مخالفت آپ دیکھ رہے ہوں گے تمام فرقے تمام یہ پارٹیاں تمام ان کے ہاں کی جتھے تمام گروہ ایک ہی شخص جن کو مل گیا آپس میں اتنے اختلافات لیکن اسے گالی دینے میں ہر مسجد استعمال ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے یہ گالی دیتی یہ خدا واحد کی طرف دعوت دیتا ہے یہ قرآن کی دعوت دیتا ہے اور کوئی جرم نہیں ہے اس کا عزیزان عمر کے آخری حصے میں یہ عرض کرتا ہوں اپنے متعلق نہیں یہ کہتا اللہ کا احسان ہے چالیس سال سے یہ میری مخالفت کر رہے ہیں میری ذات کے متعلق اس کے فضل و کرم سے ایک لفظ آج تک نہیں کہہ سکتے یہی کہتے چلے جا رہے ہیں کہ صاحب یہ تو قرآن کو حسبنا نا کتاب اللہ کہتے ہیں کہ یہ کافی ہے انسانوں کی حالات یہ ہے جرم قرآن کی بات کہتا ہے وہ کانل کافلو لو رب ہی ذہیرہ خدا کی مخالفت کے اندر یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہو جاتے ہیں کہا کہ تم یہ پرواہ نہ کرو قبائل ہیں مخالف کی ہیں یہ مذاہب ہیں یہ یہ ان کے ہاں کی مختلف دان ہیں قبیلے ہیں کچھ نہیں کا اللہ مبشر و نذیرہ تمہیں تو ہم نے یہ ایک مشن دے کے بھیجا ہے کہ ان سے کہو کہ تمہاری موجودہ غلط روش کے نتائج بڑے تباہ ہوں گے اچھے راستے پہ چل پڑو گے تو بڑی خوشگوار زندگی بسر کرو گے بس تم یہ جاؤ مقابل میں کوئی ہو مخالفت میں کوئی ہو تمہیں اس سے واسطہ نہیں ہے تم یہ بات کہے جاؤ اور ایک بات ساتھ اور اس کے کہو سارے قرآن میں عزیزہ نمان حضرت نو علیہ السلام سے لے کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کا جہاں ذکر آیا ہے اس نے کہا یہ ہے کہ میں ایک دعوت تمہیں یہ دیتا ہوں اس کو اور وہ یہ دعوت ہے کہ وابود اللہ معقومیت صرف خدا کے قوانین کی اختیار کر ایک دعوت اور اسی سانس میں یہ ہر نبی نے کہا ہے اجر میں اس دعوت کے معاوضے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا صاحب یہ عجیب چیز ہے یعنی یہ اتنی بڑی اہم بات ہوئی نا کہ پہلے نبی سے آخری نبی تک ہر نبی کا ذکر دعوت کا پہلا ٹکڑا دوہرایا گیا اور وہی دعوت ہے حقیقت میں کہ معقومی صرف خدا کی اختیار کرو اور اسی سانس میں فل سٹاپ بھی نہیں ہے اس میں اسی سانس میں ساتھ یہ ہے کہ میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا گویا یہ اتنی بڑی اہم چیز ہے کہ وہی چیز اثر انداز ہو جات ہو سکتی ہے جس میں آپ کا ذاتی مفاد کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد آپ کا آیا کچھ نہ کچھ اس کے اندر تھوڑا بہت پرتا اس کا آ جائے گا اور جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا تو پھر وہ اس کا ذاتی مفاد اس کے اندر ختم ہو رہے گا دیکھیے جو مفاد کہا ہے کیا ماسل ہی سبیلا یہ نہیں کہ میں تم سے کچھ اور مفاد نہیں چاہتا یہ چاہتا ہوں نہ یہ اللہ کے یہ معنی نہیں میں چاہتا ہی نہیں تم سے کچھ مانگتا ہی نہیں تم سے کوئی معاوضہ ہی نہیں اپنے اختیار و ارادہ دل کی رضامندی سے یہ چاہے این ید کا خزا رب سبیلا اس راستے پہ چل پڑے جو اسے خدا کی طرف لے جائے گا بس میں کچھ نہیں تم سے چاہتا اسی کے لیے دوسرے مقام پہ کہا ہے وہ اس سے بھی بڑے خوبصورت الفاظ ہیں تو تمہارے خیال میں یہ تو آتا ہی ہوگا کہ بھائی بہرحال یہ دعوت دے رہا ہے پیغام پہنچا رہا ہے تو اس کے بعد ایک ان کے الفاظ میں ایک پارٹی بنا رہا ہے ایک جماعت بنا رہا ہے تو پارٹی اس زمانے میں تو بہت بڑا اس سے بڑا سلا اور کیا ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ممبر پارٹی کے بنے یا متفق اس کے ساتھ بنے اس لیے کہ وہ انتخاب سامنے ہوتا ہے نا وہ ہر پارٹی کا جو ممبر وہ بناتا ہے وہ ایک ووٹ لیتا ہے اصل میں وہ وہ آدمی نہیں ہوتا جی وہ کہہ دے میں تین ووٹ نہیں دینا ہے گا تو اس دن کاٹ دینا ان ایک ووٹ ہوتا ہے مودی صاحب سے اس نے کہا تھا کہ صاحب یہ اس کے پاس اتنی دولت ہے اس کے پاس اتنے روپے ہیں کہنے لگا ہمارے پاس بہت روپے ہیں کہنے لگا وہ کون سے روپے ہیں کہنے لگے یہ جتنے انسان پھر رہے ہیں نا یہ سارے میرے روپیے پھرتے پہ جائیں روپیے کس طرح جنہیں مارنا روپیہ دینا یہ پڑھا یہ تو ایسے پہ پھرن پھرندے ہوئے نا بس میں اڈیگنا ہی ہوں جن بندے پھر دیتا ہے یہ پارٹی میں جتنے لوگ آتے ہیں نا ان کا ووٹ ہوتا ہے اصل میں تو کم از کم یہی صحیح کیا بات ہے قرآن کی عزیزہ نے من کو ان سے کہہ دو ماسال تک من اجرن میں کوئی اجر نہیں تم سے مانگتا یہ جو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے کچھ کے ساتھ یہ پارٹی بنا رہا ہے اس میں بھی کچھ اپنے لیے کہہ رہا مانگ رہا ہوگا میں ناجر سا ہوا لکم جو ذہن میں تمہارے کچھ آ بھی سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے ہے تم میرے لیے نہیں ہے امت اور جماعت ایک مضبوط بنا لو گے تو تمہارے فائدے سے بات میں نے الیکشن نہیں لڑنا مجھے ووٹ نہیں چاہیے کیا انداز ہے ماں ماں ماں اصل کم کم ما لکم اور یہ چیز نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی متعلق نہیں کہی عزیزہ نعمان اصول قرآن نے ایک دیا ہے اسے ذہن میں رکھیے گا آپ کے یہ ہاں ریفرنس اچھا، جی چونتیس بٹا سینتالیس three four over four seven لکھ لیا یہ ایک بات آ گئی سامنے اسی ضمن میں اور وہ اگر ذہن نشین آپ کر لیں گے نا آپ کے موجودہ بے شمار الجھنیں آپ کی جو ہے حل ہو جائیں گی بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے کہا یہ ہے قرآن نے چھتیس بٹا اکیس سوال ہوا کہ ہم کس کے فالوور بنے کس کے ساتھ چلے کسے فالو کرے کس کی پارٹی میں شریک ہوں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا فالوور بننا ہوتا ہے نا لیڈر کا لفظ قرآن میں اس کے لیے اتباع کا لفظ ہوتا ہے <coughs> کہا کہ نہ تب من لا یا سالو وہ کہا دو کوالیفکیشن دیکھ لیا کرو ایک تو یہ دیکھ لیا کرو کہ وہ قرآن کے بتائے ہوئے صحیح راستے پہ خود چل رہا ہے تو بڑی بات تھی یہ کہ اتنا دیکھ لو بس کافی ہے کہا نہ اتنی بات ہی نہ دیکھا کرو من لا یا سالوں کو مجنا نہ دوسرے یہ دیکھا کرو کہ تم سے کوئی اس کا معاوضہ تو نہیں مانگ رہا ہاں۔ تب من لا یا سالوں کو میں کہا دیانتدار بلانے والے کی نشانی یہ ہے خود وہ صحیح راستے کے اوپر ہو پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے اور دوسری بات وہ بھی میں نے کہا نا اسی سانس میں یہ دوسری چیز قرآن نے کہی ہے کتنی اہم چیز ہے جو اس نے کہی ہے کہ اس کے ساتھ چلو اس کو فالو کرو خود صحیح راستے پہ ہو اور تم سے کسی قسم کے کسی معاوضے مطالبے سلے کا متوقع مطلب نہ ہو بس یہ ہے دو خصوصیات جس کے اندر یہ ہوں اسے سمجھو وہ لیڈر کے معنی ہے نا اس کے پیچھے چلا جائے اسے لیسم اس کو فالو کرو تو گویا یہ چیز جہاں ہر رسول نے اپنے متعلق یہ کہی خدا نے ان کی زبان سے کہلوائی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے بھی یہ ایک نقطۂ ہدایت دے دیا کہ کسے فالو کیا جائے کس کا ساتھ دیا جائے تو اس کا ساتھ دیا جائے کہ جو قرآن کی ہدایت کے اوپر ہو اور اس کے ساتھ یہ کہ اپنے لیے کسی قسم کے سلے اور معاوضے کا متوقع نہ ہوتے قلبار نہ اور معاوضے کی شکل تو میں نے کہا ہے نا یہ روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے روپیہ پیسہ شاید کچھ نہیں ہے یہ تو لاکھوں روپے خرچ کر کے اور پھر کچھ معاوضہ لیتے ہیں آپ لوگوں سے پیسہ روپیہ تو اور کوئی چیز ہوتی بہت کس درجے کی چیز ہوتی ہے تو اصول آپ نے سمجھ لیا جو قرآن نے بتایا <laughs> کل ماں اصل حکومل علیہ بڑی چیز ہے عزیز دلے بے مدعا ہونا لیکن یہ بھی میں نے غلط کہہ دیا ہے دلے بے مدعا ہو نہیں سکتا مدعا ہوتا ہے کرک مدعا اور مدعا میں قرآن نے یہ بتا دی بات معاف رکھیے گا تو رہی گئی تھی ورنہ اس چیز نے پھر ذہن میں پیدا کر دی اصل تم تم سے میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا بات تو یہ تھی تم سے نہیں معاوضہ مانگتا یہ نہیں ہے کہ میں اس کا معاوضہ ہی نہیں چاہتا تم سے نہیں میں کوئی معاوضہ مانگتا یہ نظریہ اللہ اللہ اس سے مانگتا ہوں جس کا کام ہے یہ میرے بے مدعا بھی نہ رہا جو آرزو اگر دل کے اندر نہیں رہتی تو وہ تو دل تو مردہ ہوتا ہے تم بات زندگی تو آزوئی کا نام ہے تو یہ چیز کہ میں کوئی اس کا طلبگار ہی نہیں کسی معاوضے کا کسی قلعے کا اس کا تو یہ بات تو غلط ہو جاتی نا ہاں ہاں اتنا دار ہے یہ دائی کہ اتنی سی بات جو تھی اس کو چھپا کے نہیں رکھا ہے کہ اگر ورنہ کہنا یہی نا کہ سیلف لیسنیس جس کو ہم کہتے ہیں ہاں بالکل نہیں میں سیلفش نہیں ہوں بالکل کچھ نہیں مانگتا میں کوئی طلبگار نہیں ہوں کہا نہیں لا سلو کم تم سے کچھ نہیں مانتا اللہ اللہ اس کا اجر خدا سے مانگتا ہوں کون سا خدا کہا لہٰذا یاد رکھو جو میں نے یہ کہا ہے وہ لا تو وہ سب دہی یہ سیکولر لاز یا قوانین نظام حکومت اور اس میں جو قرآن دیتا ہے اس میں فرق کیا ہے قرآن کے قوانین کے متعلق ہے لام و بدل القلمات یہ امیوٹیبل ان چینجیبل غیر متبدل ہے یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ انسانیت پرستی کو درمیان سے نکال دی دنیاوی آکام میں کیا ہوتا ہے دنیاوی قوانین میں ایک حاکم بدلا ایک حکومت بدلی اور ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ مرغے قبلا نما کی طرح تھرکنا شروع کر دیا کہ یہ جو نیا آیا ہے پتہ نہیں کس قسم کے قانون بنائے گا پتہ نہیں کیسے احکام جاری ہوں گے کہ جی انہوں نے تو یہ اتنے پرمٹ جاری کر دیے تھے لائسنس دے دیے تھے یہ پتا نہیں ہے بھیا گمب سے چڑھ کے نیلو گھڑی نہ انجن بمان نہ انجینئرنگ وہ ساری کینسل ہو جائیں گے ہر حکومت کے بدلنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں نا یہ چیز ہوتی ہے چھوٹے سے پیمانے پہ تو ایک تھانے دار بدل جائے علاقے کا تو اس وقت بھی یہ ہوتا ہے جی کہ ہو جائے بندہ جڑا ہوں آیا ہے یعنی انسان کے بدلنے پر یہ یہ سارے پیمانے بدل جاتے ہیں حکومت کے بدلنے پہ پیمانے بدل جاتے ہیں حکمران کے بدلنے پہ پیمانے بدل جاتے ہیں اور ہم لوگوں کا تو پوچھو ہی نہیں صاحب کہ اس کے بدلنے سے کہاں کیا بدلتا ہے امریکہ کا الیکشن ہونا لگ جاتا ہے یہاں کاروبار ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے انتظار کرتے ہیں روز یوں سن سن کے کون سی پارٹی برسر اقتدار آئی ہے اب کون سا صدر بنا ہے وہاں کا جی یعنی وہاں کی جو تبدیلی ہوتی ہے تو جس طرح سے زلزلہ کہتے ہیں سات ہزار میل کے نیچے کہیں ہوا اور یہاں آ کے ہمارے مکان گر گئے وہ وہاں کے انتخاب کے اوپر یہاں زلزلے آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ ہے یہاں کے اوپر یہاں کسی کو بھی اطمینان میسر ہو سکتا ہے کہ خیر یہ حکومت یہ آکام اچھے ہیں یہ قانون ٹھیک ہیں کیا پتا ہے کل ہی یہ مر جائے کل ہی چینج ہو جائے دوسرا آ جائے اس کے بعد پتا نہیں کیا ہو ہر وقت یہ دھڑکن لگی رہتی ہے انسان کو کہ یہ مرا یا بادشاہت کے اندر تو وہ بادشاہ مرے دوسرا بادشاہ جڑا ہوتا ہو تو کان بچا کان کر دینا ہے یعنی ہر وقت یہ چیز رہتی ہے جہاں بھی انسانوں کے بس میں کوئی چیز ہو کسی کا قانون بنانا حکوم کوئی حکام نافذ کرنا ہر وقت دھڑکا رہتا ہے انسان پرستی ہے نا پتا کیا کہا توکل بھروسہ کر تو واہ واہ یہ عدم توکل کی بات ہے دنیاوی حکومت میں آپ کسی پہ اعتماد و بھروسہ ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتے آپ پارٹی بدلی اور اس کے بعد پتا نہیں پھر کیا توکل توکل آج پھر وہی بات آ گئی ان لفظوں کے مانوں نے تو ہمیں تباہ کر کے رکھ دی توکل جی کرنے یعنی جنہوں کچھ نہ کرنا ہوئے بیٹھے ہوئے ہو یعنی کہ اللہ کرنا چل توکل کے معنی ہوتے ہیں جس انداز میں ہوائی جہاز سے ایک پیرا شوٹ والا اپنی چھتری لے کے چھلانگ لگا دیتا ہے وہ جو اس کا اطمینان ہوتا ہے اسے توکل کہتے ہیں کتنا بڑا یقین محکم کامل بھروسہ ہوتا ہے اپنی اس چھتری کی محکمیت کے اوپر آدھے آسمان میں سے چھلانگ لگا دیتا ہے پتا یوں بھروسہ رکھ ڈر نہیں کہا کہ صاحب کیسے بھروسہ رکھوں ہمیں تو روز تجربہ یہ ہے کہ ذرا سا وہ کوئی تیز حکومت ہوئی کوئی مرا اور اس کے بعد معاملہ کا تب کہتا تبکل الحی اللہ لا یموتو اس کے قوانین کے اوپر بھروسہ رکھ جو ہمیشہ زندہ رہے گا جو کبھی نہیں مرے گا بظاہر عزیزہ نے من یوں نظر آتا ہے کہ خدا نے اپنی دو صفتیں بتائی ہیں الحیو الجمود صاحب مجھے کیا کہ تو ہمیشہ زندہ رہے گا نہیں مرے گا مجھے کیا میں نے تو مار دینا ایک دن دیکھ رہے ہیں نا آپ ہمیں بظاہر اس سے کوئی اس چیز سے خدا کی ان سفتوں سے ہمیں کوئی تعلق نظر نہیں آتا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا وہ نہیں مرے گا توکل جب کہا ہے بھروسہ کر اس کے قانون پہ اب ہمارا تعلق آ گیا اس کے ساتھ اگر کہیں کوئی انصاف والی پارٹی برسر اس کا کوئی حکمران ایسا ہو جو واقعی انصاف عدل احسان والا ہو اور اس کے متعلق یقین ہو جائے کہ اس نے بدلنا نہیں ہے آپ نے دیکھا کتنا بڑا بھروسہ توکل اور اعتماد حاصل ہو جائے گا یہاں تو اتنا سا جو بھروسہ ہوتا ہے کہ صاحب کم از کم پانچ سال کے لیے تو یہ ہو گیا نا یہ الیکشن جو کتنے میں کسی حد تک ایک بھروسہ ہوتا ہے اور اگر وہ ہو ایسا اللہ لا کہا اس کے قوانین ہیں قابل اعتماد اور بھروسے کے قابل بھروسہ کرو اس کے اوپر اور اس کے لیے کہو کرو کیا وہ سب بے ہم نہیں ان قوانین کی روح سے ایسا نظام قائم کرو وہ سب وسب بےحمدی کے میں نے کہا نا بس وہ ترجمہ آپ کیجیے گئے قرآن سے آپ سب بے بےحمدی خدا کی ہم دو ستائش کی تصویر رہا کرو کام کر دے کرو کر تو یہ نہ پھر یہ چھڑ دیے بچ کہنے لگا تمہیں پتا ہے اللہ جی لاج منہ تو اسی مر نہیں گئے اسی جیوے آ گئے کہ جی آ دیکھا انہیں کیا کہ اسی جیونے ہاں مرنے کے چھڑ کے ویخ سدے پہ ہم دے پوچھیے عربوں سے پوچھیے محاورہ عرب سے کہ وہ کیا کہتے تھے میں نے کہا سبے کے معنی ہوتا ہے پوری توانائیوں سے سرگرم عمل رہنا کسی مقصد کے اصول کے لیے پوری توانائیوں سے میں نے کہا نا کہ عرب گھوڑے کی وہ چال جس میں وہ دونوں پاؤں پورے پھیلا کے مارتا ہے نا پلا دیں گیلپنگ کو کہتے ہیں یا کس کو کہتے ہیں اچھی ایک بار کوڑا دیکھا کہ ساری عمر دوبارہ نہیں چڑھے ایک بار چڑھنے والی جو کچھ ہوا کچھ اور نہیں ہو نہیں گیا کوئی نہ چڑھے تھے اگو پڑی جانا تھی وہ عرب اس کو کہتے تھے اس کال کو جس میں وہ پورے اپنے دونوں پاؤں سمیٹتا ہے وہ کوئی گھوڑے والا بولے تو صحیح تو ہوں گی چال اس موٹر اور سائیکل کے زمانے میں اب گھوڑے کی چالوں کو کون جانے تھا وہ عرب اس کو کہتے تھے یا یہ جو تیرنا ہوتا ہے نا جس میں پورے بازو سے یوں تیرتے ہیں یہ تیراکی ہوتی ہے وہ یہ ہے اس کو وہ کہتے تھے تصویر یہ کرو وہ جو ہے نا اگر وہ قصے میں بدن میں رہنا اگر یوں علیہ السلام کے قصے میں قرآن میں ہے نا کہ وہ اگر وہ سب نہ ہوتا تو وہاں ڈوب جاتا اور قیامت تک وہیں رہتا تو اس میں یہ ہے نا کہ اگر وہ تسبیح یہ نہ پڑھتا لا الہ الا انت سبحانہ کہنی کن تو میں نے تو پھر وہ قیامت تک وہی رہتا اس نے یہ تصویر پڑھ لی تو اب یہاں جب بھی کوئی بڑی مصیبت آتی ہے نا عام طور پہ امتحان آدھے پہلا تو یہ دیکھتے ہو نا ہاں تو چادر بچ جاتی ہیں سارا سال نہ استانیاں کو پڑھایا ہے ہوں نہ کوئی پڑھایا ہوں تو وہ جس ویل پھر آدھا امتحان تو نظر بھی آئی مچھی سے لگی نگل تو حضرت نے پھر بٹھا دینی ہے استانیاں بھی اور وہ منگاتی ہیں وہ کجوروں کی گٹ کے یہ ایک بڑا کاروبار ہے آپ کو معلوم نہیں آپ اگر کچھ اور کام نہیں ہے تو یہ کام کیجئے یہ یہ کرایہ پہ ملتی ہیں یہ کھجوروں کی گٹھلیاں ہاں جی جیسے پچیس روپئے کی اچھا جی نہیں وہ ایک جتنی پڑھنی ہوتی ہے نا پچیس روپئے کی سوا لاکھ ہوتی ہے پچیس روپئے کی میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے نا تو منگا ہی لیجیے پتا نہیں کل کی نہیں ہو جائے اس کو روز پا چڑھتا جانتا ہے کل وہ بیچ جاتی ہیں پھر چادریں اور پھر وہ لڑکیاں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر استانیاں بھی بیٹھ جاتی ہیں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس دن دوپٹہ لے لیتی ہیں ہاں۔ اور پڑھاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ حضرت یونس یہی تصویر پڑھاتی ہیں اور لا اللہ تصویر کہیں تو میں من الظالمین تو وہ جناب یہ آیا کریمہ جو ہے اس کا ورد ہوتا ہے مست رکھو ذکر و سے ہو گائی ہوئے تھے مست رکھو فکر صبح میں پختہ کر دو مزاج خان کا ہی نہیں عزیزان جن درس گاہوں کے اندر یہ کرائی جا رہی ہے کہ امتحان میں پاس ہونا محنت سے نہیں ہے دو ہی طریقے اس کے ہیں کچھ رشوت ان کو دو جو امتحان لینے والے ہیں کچھ اس کو دو جس کے ہاتھ میں آخری نتیجہ اور یہ آیا کریمہ کے اور یہ آئے سبحانہ کے ورد کرانے شروع کر دیے جائیں گٹ کے پڑھوانی شروع کر دی یہ بچیاں یہ بچے جو ہے یہ ذہن میں کیا لے کے نکلیں گے یہاں سے پھر مست رکھو پختہ تر دو مزاج خان چاہیے سبے بے حمد ہی اس کے نظام کو حمد کے معنی ہوتا ہے نو یہ اربوں کے ہاتھ سے ترجمہ ہے عزیزان نے لفظ کا پتہ نہیں کیا بلا تھے یہ کون حمد کے معنی ہوتا ہے کسی بہت بڑے سانے کا ایسا ماسٹر پیس ماسٹر پیس شاہکار انہوں نے کہا ایسا لاجواب شاہکار جو نو انسانی کی منفت کے لیے بنایا گیا ہو اور وہ ایسا ہو کہ جسے دیکھ کر ہارے کی زبان پر براج ساختہ آ ہا ہا آ جائے اسے وہ حمد کہتے تھے جس کا ترجمہ ہم نے تعریف کیا ہے تعریف کے لیے تو لفظ ان کے یہاں مدا بھی تھا سنا بھی تھا مدا خدا کے لیے کہیں نہیں آیا قرآن میں سارے مدا وہ کہتے ہیں بادشاہوں کی ہوتی ہے ہاں ہاں اس میں خوش آمد کا پہلو ہوتا ہے اسے خوش کرنا ہوتا ہے یہاں نہ کسی کی مدا ہوتی ہے نہ کسی کو خوش کرنا ہوتا ہے نہ کسی کو کی خوش آمد ہوتی ہے اس میں وہ یہاں تو ہوتا ہے کہ ایک شاہکار آپ کے سامنے آتا ہے آپ کو معلوم بھی نہ ہو کہ کس کا شاہکار ہے وہ اسے دیکھ کر بے ساختہ زبان کے اوپر آ ہا ہا اسے کہتے ہیں وہ ہم نہ معلوم ہو آپ کو کہ مونا لیزا کا پینٹر کون تھا سامنے آئی تصویر اگر نگاہوں کے اندر آپ کو وہ دیدہ ادب لطیف ہے تاثین والا ہے اپریشیٹ کر سکتے ہیں آپ ایسے پینس ہے وہ جو بے ساختہ زبان سے نکلتی ہیں نا ارب اس کو ہم کہتے تھے کہا کہ اس کے قوانین کے جن میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ اس کو کبھی معمول اس کو اس قسم کے محسوس نظام کی شکل کے اندر متشکل ہو ما انفم ناس نو انسانی کو اتنا منفعت بخش وہ ہونا چاہیے کہ جو اس نظام کو دیکھے بے ساسا کہ سبحان اللہ کیا بات ہے اس نظام کا سب بے ہم آگے دو لفظ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں دو چار ذرا خط سخت مقام آتے ہیں ان میں سے یہ ہے وہ کفا بہی بے زنو بے عباد ہی خبیر درس میں مجھے کسی اور سے ڈر نہیں آتا کہ ایک صاحب سے آتا جاتے اٹھتی ہے نے کہا انہوں نے کیا دینا کہ وقت ختم ہو گیا بڑا اہم مقام ہے کچھ منٹ آپ کے شکریہ آپ کا کفا بہی بے جنوب ہی قبیر ترجمہ ہوتا خدا اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف بات تو یہ ہو رہی تھی کہ اس کے نظام کو ایسا موجب ہم بنا دیجئے دنیا کو کار اٹھے یہ سب کچھ اور خدا اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے زن اس کا جمع جنوب اس کا ترجمہ ہوا گناہ کے گناہوں سے بات گناہ ہی نہیں وہ تو ہمارا ایمان ہے خدا کہتا ہے کہ ہم تو تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہیں تمہاری نگاہ کی خیانتوں تک سے واقف ہیں ٹھیک ہے وہ تو واقف ہوا کہ یہ جو ہوا جنوب یہاں کوئی ایسی چیز اہم بھی نہیں آپ کہیں گے جس کے لیے آپ نے کہا اہمیت اس کی اور جگہ آتی ہے سورہ الفتح میں ہے فورٹی ایٹ اڑتالیس نمبر مشہور ہے وہ ابتدائی ہے سورہ فتح انا فتح نہ لکا فتح مبین لے جاگ فیرا لہ ما تقدم من زمبے کا ما تخ ہزار برس سے عزیزان یہ محبت بنی ہوئی ہے ہمارے ہاں مذہبی حلقے کے اندر بحث و تمہیز ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے اے رسول ہم نے تمہیں ایک فتح اور فتح مبین عطا فرمائی ہے بہت بڑی فتح عطا فرمائی ہے تاکہ ترجمہ تاکہ بخش دے خدا تمہارے وہ گناہ جو تم اس سے پہلے کر چکے ہو اور وہ گناہ جو اس کے بعد تم نے کرنے ہیں ابھی غور فرمائیے آپ کوئی تعویل نہیں لگا ہے اس کے اندر واحد مخاطب کا سیگا رسول اللہ کو مخاطب کر کے ترجمہ یہ بتایا بس ترجمہ ہی نہیں ہے چلی ہوئی نا تفصیلیں اس کے اندر اب اس کے بعد گروہ بن وہ گروہ جس نے کہا کہ انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں ان سے تو گناہ سرزد نہیں ہوتے اور اس آیت کے بعد وہ کیا کریں اب چلے جناب اس کی میں کتابوں پہ کتاب میں لکھی چلی جا رہی بنتی کچھ نہیں ہے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں استد ہو سکتے تھے وہ وہ سب کچھ کہتے ہیں سو سنہار کی ایک لوہار کی وہ ایک آیت کو پیش کر دیتے ہیں سب اور پھر وہ آیت میں آپ غور کیجیے گا کہ جو پہلے کر چکے ہیں آپ گنا ان کو بھی بخش دیں اور جو کریں گے اس کے بعد ان کو بھی بخش دے پہلے ہی یعنی کرن تو پہلے ہی اندازہ لگائیے کہ کیا تصور پیدا ہوتا ہے آپ کے ہاں کس رسول کا معذر اور اس خدا کا چلی ہوئی ہے یہ ساری ہمارے دور میں ذرا ایک دلچسپ سی تصویر آتی ہے مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ مجھے درس میں آنا پڑتا ہے اس دور میں ہمارے ہاں کے مفسر مادوبی صاحب کے میں کبھی بھی درس میں آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی نام نہیں لیتا خاص طور پہ اس لیے میں کہتا ہوں اس دور میں ہماری نئی جنریشن کے اوپر کام از کام ان کے ذہنوں کے اوپر بڑا اثر ہے ان کے خیالات کا ان کی تفصیل کا مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی زندگی کے چند دن دیے ہیں کوئی توفیق دی ہے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کم از کم ان نوجوانوں کے ذہنوں سے وہ غلط تاثرات کسی حد تک میں مٹا دوں جو قرآن کے خلاف دین کے خلاف ان کی طرف سے پیدا کیے جا رہے ہیں <coughs> مجھے اس لیے نام لے کے یہ بات کرنی پڑتی ہے ورنہ میں کبھی بھی یہ نہیں کرتا وہ کیا کہتے ہیں اس بات میں ان کے ہاں کی صورت یہ ہے انداز ان کا یہی ہمیشہ ہوتا ہے کہ گاندھی جی بھی خوش رہے راضی رہے سرکار بھی وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ گناہ کر سکتے تھے ان کی بھی رعایت رہے دوسرا یہ کہ وہ نہیں کر سکتے تھے گناہ ان کی بھی ساتھ رعایت رہے کیسے یہ رعایت رکھی جا سکتی ان کی یہ کتاب ہے رسائل و مسائل میں ایکسپیکٹ لینے کی بجائے خود ہی میرے پاس بڑی تھی اٹھا لایا ہوں میں رسائل اور مسائل قصہ چہاروں چوتھا سستا ایڈیشن اس پہ لکھا ہے تین سو پچہتر صفحہ ہے اس کا ان سے سوال پوچھا ہے کسی نے کہ انبیاء کرام سے لغزش ہو جاتی تھی کہا جی نہیں نہیں ہوتی تھی ادھر ہوگی نا بات نہیں ہوتی تھی والوں کی میرا خیال یہ ہے <clears throat> کہ انبیاء علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کام کرتے تھے تو اس بنا پہ ان سے لفزش کا صدور نہیں ہو سکتا پہلی بات تو یہ دیکھ لیجئے خدا کی نگرانی میں کام کرتے تھے ہر وقت وہ نگران کرتا رہتا تھا کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائے ہی نہیں خدا کی نگرانی کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا پہلے تو یہی دیکھیے نا کہ اپنی طرف سے جو بہت بڑا کریڈٹ دیا جا رہا ہے انبیاء کو وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ خدا کی نگرانی میں یہ کام کرتے تھے آپ کا بچہ آپ کی نگرانی میں اگر ادھر چلتا ہے اور وہ غلط قدم نہیں اٹھاتا تو اس میں اس کی کیا کاریگری ہے وہ تو آپ کی نگرانی میں یہ کچھ کر رہا ہے کہ خدا کی نگرانی میں چونکہ وہ یہ کرتے تھے اس واسطے وہ ٹھیک ہے ان سے لگنت نہیں ہوتی تھی وہ خدا لگے نہیں ہونا چاہتا تھا اب وہ جو دوسری طرف ہیں جو گناتے ہیں کہ صاحب یہ لفظ یہ لفظش ان کے جیتے کے مطابق اب وہ سامنے آئے کہ ان کے متعلق کیا کہا جائے کہتا کہ میرا خیال یہ ہے کہ انبیاء میں السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کام کرتے ہیں لکھا ہے تھے لکھنا چاہیے تھا کام کرتے تھے اس لیے ان سے لفزش کا سدور اس بنا پر نہیں ہوا سدور <clears throat> تو ہوا ہے اس بنا پر نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی وقت ان سے غافل ہو گیا تھا یہ ہوا نا کہ لفظ صادر ہوئی تو یہی آیا نا کہ وہ تو خدا کی نگرانی میں کام کرتے تھے تو پھر یہ جو گر پڑا بچہ بچہ گرتا ہے تو اندر سے آواز دیتا تو کتنے گئی ہوئی شانی ہے دیکھتی نہیں آگی کہ بچہ وہ کہنے لگی میں ہانڈی ڈوئی پھیرن لگی سا میں ان کی کرنا ہے لکھتا ہے گانا جی اس لیے نہیں لفزش سردر ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی وقت غافل ہو گیا تھا بلکہ اس بنا پر ہوا بڑی توجہ سے سنی عزیزہ نے من جائیے اس بنا پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لفزش ان سے صادر ہو جانے دی ہو جانے دی کوئی گل نہیں کر اچھا دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے اللہ نے ان سے وہ لفزش ہو جانے دی تاکہ دنیا پر یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ وہ بندے اور بشری ہیں خدائی سے بات کے حامل نہیں ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے خدا ان سے یہ لفزشیں ہو جانے دی یعنی عام طور پہ تو وہ روک لیتا تھا نا کہ نہ ہو اور کبھی کبھی ہو بھی جانے دیتا تھا بات اور اس میں کہتے ہیں حکمت بہت بڑی کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ انسانی ہے بشر ہے خدائی صفات نہیں ہے اس میں خدائی صفات ہوتی تو کوئی لگزش ہی نہ ہوتی عزیز عالمان آپ نے غور فرمایا اس سے کہا کیا کہ لگزش نہیں ہوتی تھی تو اس وجہ سے کہ خدا نگرانی کر رہا ہے وہ بھی حضور کے اپنے کیریکٹر کی بنا پہ نہیں تھی معذ اللہ جو کسی کی نگرانی کی وجہ سے کام کرتا رہتا ہے وہ مزدور جس کے سر پہ کھڑا رہنا پڑے آپ کو کہ وہ کام کرتا رہے دن پر تو دیانتدار مزدور کہلاتا ہے نگرانی کی بنا پہ لفظ کسی سے نہ ہو کریڈٹ ہے اس کا یہ کریکٹر کہیں گے اس کو اور اس کے بعد پھر خدا کی حکمت عالیہ کہ کبھی کبھی وہ ان سے یہ نہیں کہ اس سے وہ احتیاط ہو جاتا تھا غافل ہو گیا تھا ان کے الفاظ نہیں ہو جانے دیتا تھا اب جب نہیں ہوتی تھی تو اس کا کریڈٹ ان کو نہیں جاتا جب یہ ہوئی ہے ان سے لفزش تو ہوئی تو خدا کی اس حکمت بالغا کے اوپر بقول ان کے کہ لوگ کہیں کہ یہ انسانی ہے لوگوں کو کیسے یہ پتا چلے کہ خدا نے ہو جانے دی ہے اس نے خود نہیں کی اور یہ یہ ایکسپلین اس کو کیسے کریں کہ صاحب یہ میں نے نہیں کی اس نے ہو جانے دی ہے سارے تو اسی کی طرح منسوخ کریں گے نا جبھی کہیں گے نا یہ انسان ہے معلوم ہے یہ کون انسان ہے کون رسول ہے اور سے سنیے گیزا من حضور کی چالیس سال کی عمر اس سے پہلے بھی گزری تھی وہ تو اسلام پہ نہیں تھی نا نبوت تو آئی اس کے بعد ہے نا وہی تو اس کے بعد آیا ہے اسلام تو اس کے بعد آیا ہے اس کی پہلی زندگی جو ہے وہ تو اسلام کی نہیں ہے نا دشمن جب پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس دعوے کی صداقت میں ثبوت کیا ہے کہ آپ سچے ہیں خدا کے رسول کیا ثبوت ہے آپ کے پاس وہ رسول اپنی اس پہلی زندگی کے متعلق کہتا ہے کہ لقد لبیش تو فی کن من قبل ہی افلا تاقلون میں نے تو یہ پورا چالیس سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے میری اس زندگی سے تم پہچان نہیں سکتے کہ یہ سچے کی زندگی ایسی ہوتی ہے یہ جھوٹے کی اللہ اکبر وہ نبوت سے پہلی زندگی کو اپنے پیش کر رہا ہے اپنے دعوے کی صداقت کے ثبوت میں اور کوئی ان دشمنوں سے انگلی نہیں رکھتا یہ کہنے کے لیے کہ ہاں تمہاری زندگی میں یہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی کتنی بعض بات زندگی ہے بعض کی زندگی کے متعلق جب نبی ہو گئے ہیں تو اگر وہ کوئی لغزش نہیں کرتے تو خدا کی نگرانی کی وجہ سے اور پھر لغزشیں ہو رہی ہیں <clears throat> خدا کہتا ہے کہ لغزش ہونے دو ان سے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ انسانی ہے قرآن نے بتایا ہے خود خدا نے بتایا ہے کہ تمہارے انسان ہونے کا ثبوت ان کو کیسے مل رہا ہے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے اس کے بال بچے بھی ہیں سودا سلوک خریدتا پھرتا ہے یہ کس قسم کا انسان ہے اور اس کے جواب میں حضور وہی کی زبان میں فرماتی ہیں خدا کہتا ہے ان سے کہو کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں تم مجھے سپر نیچرل سپر ہیومن کیوں سمجھتے ہو تمہارے جیسا انسان ہوں خدا نے یہ دلیل دی ہے رسول کے بشر ہونے کے دعوے کے ثبوت میں دلیل یہ دی ہے تو ان کے نزدیک یہ دلیل کافی نہیں تھی اصل میں ثبوت اور دلیل یہ تھی کہ ان سے کبھی کبھی گناہ ہو جاتا اور پھر لوگ سمجھتے تو پھر لوگ اتنا ہی سمجھتے کہ یہ ایک انسان ہے اللہ کس قسم کا انسان سمجھتے لوگ پھر اس پہ عزیزہ نے من یہ ہے وہ انسان اسلام یہ ہے وہ سیرت رسول اللہ کی جو ہمارے اس نئے نوجوانوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے اس معاملے میں آپ سوچ لیجئے اس کے باوجود بہت سے دوست کہا کرتے ہیں کہ صاحب تم تو ان کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو بتائیے کہ یہ کچھ دیکھنے کے بعد اگر خاموش بے نشین گناہ نمو سے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہوتا ہے عزیزہ نے من کے میں یہ باتیں تو بات کرتا ہوں اس طرح یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد خاموش رہ یہ ہوئی کہ یہ کیا کہا ہے پھر خدا نے کا ان مات اخر تاکہ بخشے جائیں جو ان کا ترجمہ ہے پہلے بھی گناہ آنے والے بھی گناہ تمہارے یا میرے اللہ کیا بات ہے پورا کر لوں بات چلی ہوئی ہے تو ساری لوں وہ کہتے ہیں کیسٹ ختم ہو گیا اور کیسٹ سے کر لیں گے بات بڑی اہم ہے اس کا جواب ہے یہ نہیں میں جلدی ختم کر عزیز عزیز من زمب کا ترجمہ پوچھو اربوں سے کہ بات وہ کیا کہا کرتے تھے جس کا ترجمہ زمب کے لفظ کے معنی بنیادی معنی تو اس کے ہوتے ہیں یہ مویشی کی دوم آپ کہیں گے یہ کیا کہا وہ بڑے کیا ہوتی ہے تم پیچھے لگی ہوئی چپکی ہوئی الگ ہی نہیں ہوتی ہر وہ بات جو کسی کے پیچھے اس طرح چپک جائے وہ جہاں جائے اس کے ساتھ ساتھ جائے دیجیے قوم اسے وہ کہتے تھے بنیادی طور پہ لام کو اور اس کے بعد کہتے تھے کسی کے خلاف الزامات اتحامات تم بوتان جو تراش کے چپکا دیے جائیں اور ایسے طور پہ پروپے گنڈا کیا جائے کہ وہ بےچارا جہاں جائے وہ اس کے پیچھے چپکا رہے جیسے مویشی کی دم چپکی رہتی ہے اسے کہا کرتے تھے وہ لمب جس کا جمع ہے جنوب قرآن سارا بھرا پڑا ہے کہ یہ تیرے متعلق کیا کچھ کہتے ہیں ساحر ہے جادوگر ہے مشہور ہے کسی نے جادو کر دیا ہے کائن ہے یہ کچھ کرتا پھرتا ہے اپنے کوئی مقصد ہے شاعر شاعر ہے اور پھر وہ شاعری کے متعلق بھی حالانکہ شاعروں کو اتنا اونچا سمجھتے تھے شاعر ہے نہ تربس و بہی ہے بلمنون فکر کی بات نہیں ہے شاعری کی طرح چند دن گرم جوشیاں یہ پیدا کرے گا زمانے کی گردشیں خود مٹا دیں گی اس کو کیوں فکر کرتے وہ کچھ نہیں یہ سارے اتحامات تھے جو لگائے جاتے تھے الزامات تھے جو چپکائے جاتے تھے ہمارے یہاں لفظ بھی چپکانا ہے سارے عمر یہ کہا اب بات سمجھ میں آ گئی کہا یہ کچھ کہتے تھے نا کہ یہ تاریخ کامیاب نہیں ہو سکتی شاعری ہے مذہبی پیشوائیت ہے کہانت ہے محض نظر بندی ہے یہ کچھ کہتے تھے نا انا فتح نہ اللہ کا فتح مبینہ یہ ایسی عظیم فتح تمہیں حاصل ہوئی ہے کہ جتنے الزامات اس سے پہلے لگاتے تھے وہ بھی اس نے دھو دیے اس کے بعد بھی جو لگائیں گے وہ بھی دھل جائیں گے اس کی وجہ سے فتح عظیم تو دیکھ نتنگ سکسیڈ لائک یہ چھ سات بلکہ یہ سنا ہے ہدیبیہ کا وقت ہے فتح کے معنی ہیں دروازے کھول دینا لفظ بھی یہاں فتح عجیب ہے جو کہا ہے قرآن نے اگرچہ اس خاص خدیبیہ کے مقام پہ یہ جسے ہم یہ میدان جنگ میں فتح کہتے ہیں نا وہ نہیں تھی نصیب ہوئی آنے والی فتوحات کے دروازے کھول دیے صلاح حدیبیہ کے اندر قرآن کہتا ہے کہ ایسے دروازے کھولے ہیں تمہارے لیے فتوحات کے ہم نے کہ اس کے بعد اس سے پہلے تیرے خلاف یہ جتنے بھی پراپیگنڈا کیا کرتے تھے الزامات و اتحامات چپکایا کرتے تھے یہ وہ بھی دھلا دے گی اس کے بعد بھی جو کچھ الزام لگائیں گے سب دھل جائیں گے فتح مبین فتح اللہ فتح اللہ ہو ماتمے کا وات اخر و یو تما نعمت علیہ کا اور یوں اللہ اپنی نعمتوں کا اہتمام تیرے اوپر کر دے گا وہ یادی کلّہ کا سراج مستقیمہ و یم سرک اللہ نثر عظیمہ کیا بات ہے آیتوں کی دیکھو گے تم کہ کس طرح خدا کی فتح نصرت تمہارے ساتھ ساتھ چلتی ہے کس قدر کامیابیوں پہ کامیابیاں تمہیں نصیب ہو جاتی ہیں طریقہ یہ تھا ان اتحامات و الزامات کا جواب دینے کا ہم نے جو تمہیں روک رکھا تھا نا کہ اپنا وقت اور توانائی مت ضائع کرو ان کو ریفیوٹ کرنے کے اندر وہ اس لیے تھا کہ اس کی حقیقت میں ریپوٹیشن اور تردید یوں ہونی ہے یہ ہے وقفہ دہی دہی خبیرہ کا ترجمہ سورہ الفرقان کی آیت اٹھاون تک ہم آ گئے ففٹی ایٹ تک 59 سے آئندہ ہم دیں گے ربنا تقبل منا قبل انا خان کا العلیم اعلان ہے